عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن جنوں کو پڑھ کر سنایا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اکاس بازار جا رہے تھے بے ستِ محمدی کے تھوڑے عرصے بعد شیطانوں اور ان کے آسمانی خبریں حاصل کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی اور ان پر شولے برسائے جانے لگے تھے تو وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے ان کی قوم نے کہا کیا بات ہے کیسے لوٹ آئے انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان دخل اندازی کر دی گئی ہے آسمانی خبریں سننے سے روکنے کے لیے ہم پر تارے پھینکے گئے ہیں قوم نے کہا لگتا ہے دنیا میں کوئی نئی چیز ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے تم زمین کے مشرق و مغرب میں چاروں طرف پھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اور ہمارے آسمان سے خبریں حاصل کرنے کے درمیان حائل ہوئی اور رکاوٹ بنی ہے چنانچہ وہ زمین کے چاروں کونے مغربین اور مشرقین میں تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے شیاطین کا جو گروہ تہامہ کی طرف نکلا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس وقت آپ کے اکاس جاتے ہوئے مقام نخلا میں تھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو پوری توجہ سے کان لگا کر سننے لگے سن چکے تو انہوں نے کہا یہ ہے قسم اللہ کی وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہیں سے وہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے وہاں جا کر کہا اے میری قوم ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کل اوہیا الیہ انا حسما نفرم من الجن نازل فرمائی اور آپ پر جن کا قول وہی کیا گیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیئیس یہ حدیث صحیح ہے